وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال صلى الله تعالى عليه اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا نہ ہم سے پوچھا نہ ہمیں بتایا هو الذي خلقكم بنا دیا پھر کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا کہیں من ناکم اندر عم اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر خواتین ہیں ہم میں سے نہ کسی نے چاہا نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے مجھے عورت بنایا جائے وجا اللہ شعروبہ الخبا پھر آگے خاندان بھی مختلف کر دیے کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں اپنے قد میں رنگت میں جسمانی ساخت میں پھر جنس میں مرد اور عورت ہونے میں پھر خاندان میں اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی میں لڑکا ہوں میں لڑکی ہوں میرا یہ خاندان ہے میری یہ شکل ہے پھر جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی ایک جان وہ تھا جس میں نو مہینے گزارے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا پھر جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصورت نظر آیا وادیاں بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں سبز پوش بھی ہیں سفید پوش بھی ہیں سیاہ پوش بھی ہیں برف سے ڈھکے ہوئے سبزے سے ڈھکے ہوئے کالی چادر سیاہ پہاڑ بڑے بڑے میدان پھر کہیں پھول کہیں پرندے کہیں کہیں مہک یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا رہنے کو جی چاہنے لگا ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا لیکن اچانک کسی گھر سے آہو بکا کی صدا آئی اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا تو معصوم ذہن کو ایک دھچکا لگا یہ کیا ہوا بیٹا مر گیا موت کیا ہوتی ہے اچھا اتنے خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں موت کیا ہوتی ہے تو ایک تازیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ کوچ کا مقام ہے یہ گزرگاہ ہے اسٹیشن ہے جہاں چند گھڑی کو انسان سستاتا تو ہے پر رہتا نہیں بیٹھتا تو ہے اور گھر نہیں بناتا اسے منزل کا فکر ہوتا ہے مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے ان کی منزل دور ہو ان کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے وہ خراما خراما نہیں چلتے ایک معصوم بچے نے آہو بوکا سنی رونا دھونا سنا کئیوں کو دیکھا گرے باندھ پھاڑ رہے کئیوں کو دیکھا اپنی چوڑیاں توڑ رہی کئیوں کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کے گر رہی کئیوں کو دیکھا کہ ان کو پانی پلائے جا رہے وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ ایسے خوبصورت گھر میں یہ ماتم کیسا ہے یہ رونا کیسا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دادا کو اس کی دادی کو اس کے باپ کو اس کے بھائی کو اس کے چاچا کو اس کی اماں کو اس کی خالہ کو اس کی پھوپھی کو اس کے دوست کو ایک دم اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی شمیں بجھ گئیں اور ایک بولتا وجود ایک دم ساکت ہو گیا مالی وقفت علی القبور قبر الحبیب فلا يرد جوابی یہ حضرت علی کا شعر ہے جب حضرت فاطمہ کو دفن کر دیا تو پھر ان کو پکارا یا فاطمہ کوئی جواب آتا تھا خاموش یا فاطمہ فاطمہ جواب ہی نہیں تو پھر یہ شعر پڑھا مالی وقفت تو القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی یہ کیا ہوا کہ وہ فاطمہ جسے میں نے کبھی رات میں پکارا تو اس نے لبیک کہا سوتی کو پکارا تو اٹھ کے بیٹھ گئی کام کرتی کو بلایا تو کام چھوڑ کے آ گئی گرمی میں سردی میں بلایا تو لبیک کہہ گئی تاج میں بلا رہا ہوں جواب ہی نہیں آ رہا کیا ہوا قبر الحبیب فلا يرد جوابی یہ تو میری محبوب تھی تاج اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا او ہو پتہ چل گیا اجتماع من قبل الممات قلیلو پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے اور میں اور وہ جو یہاں رہے تھے تبھی تو مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ جدائی ہو گئی اور موت نے ہمیں جدا کر دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا اور میں زندہ کھڑا ہوں مجھ پر یہ راز کھل گیا ان نفت قادی احمد بعد فاطمہ ان نفت قادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیلو مجھے پتہ چل گیا کہ پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا پھر آج فاطمہ بھی کھو گئی مجھ سے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں کوئی گھر سلامت نہیں یہ گھر کتنے شوق سے بنا پڑا ہے لیکن کتنی حسرت کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد یہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے اور مٹی اور کیڑوں کے گھر میں جا کے ان کے اپنے ہی ان کو دبا دیں گے کوئی ان کی ہائے ہائے بھی نہیں سنے گا کہ ہم نے اتنے اتنے ارمانوں سے گھر بسایا ایک ایک پودے کا انتخاب کر کے لگایا مجھے کہاں لے جا رہے ہو ہاں ہاں یہی دنیا کی ریت ہے مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا یہاں زندوں کے لیے مقام ہے مرنے والوں کے لیے یہ نہیں ہے جاؤ جاؤ تکن بینی و بین کا ولا حسن ود ایک دن ایسا آئے گا کہ اس گھر بنانے والے کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ کسی نے یہ گھر بنایا تھا خبریں ہی بھول جائیں گی نام بھول جائیں گے یہ بھی بھول جائے گا کہ کبھی مل کے بیٹھے تھے کبھی مل بیٹھے ہوں یہ بھی بھول جائے گا اس جہان کی سرشت یعنی فطرت وہ بے وفائی ہے اور اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے اس جہان کی فطرت مٹنا ہے ہے بچنا نہیں کہتا میں تو مرتے مرتے بچا ارے ایک دن بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے بھائی کب تک گے مرتے مرتے بچا ایک دن تو بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے وہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں ایک دن ہم بھی اٹھا دیے جائیں گے تو جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی کہ نہیں یہاں تو مرتے بھی ہیں یہاں تو اٹھ جاتے بھی ہیں بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر لوگ بڑے خوبصورت بیڈ رومز کو چھوڑ کے بڑے عالی شان بستروں کو چھوڑ کے مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں مٹی کے بستر پر لیٹتے ہیں اور مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتے بجھتی ہے تو اپنا وجود بھی مٹا جاتی ہے جیسے تھی کوئی نہیں کوئی آیا ہی نہیں تھا یہاں بنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اعلمو انما الحیات الدنیا لعبا ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب القفار نباتہو ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما کیا خوبصورت اللہ دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک کاشتکار کیسے کھیتی کو تیار کرتا ہے وہ سرسبز ہوتی ہے وہ لہلہاتی ہے پھر ایک دم اچانک وہ پیلی ہونی شروع ہوتی ہے پھر خشک ہونا شروع ہوتی ہے تو کل تک جو کاشتکار خود ہی ڈنڈے لے کر چڑیوں کو بھگا رہا کوے بھگا رہا بچے بھگا رہا کیا دیکھا اسی کاشتکار کے ہاتھ میں درانتی ہے اور اس کے ایک ایک پودے کو کاٹتا جا رہا کاٹتا جا رہا کاٹتا جا رہا ہے کاٹتا جا رہا ہے پھر ایک ایک پودے کو پانی دیا تھا اسی کو پھر اس کے اوپر تھریشر چلا رہا ہے اور اس کو پرزے پرزے کر کر اس میں سے دانے کو نکال رہا ہے اپنی بنائی کھیتی کو جیسے کاشتکار خود ہوا میں اڑا دیتا ہے ایسے ہی ان بنے ہوئے گھروں سے تم اس طرح اڑا دیے جاؤ گے جیسے گندم کا بھوسا اڑا دیا جاتا ہے پچھلوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کون آیا تھا کس نے بنایا تھا چنگیز خان نے کہا ہاں میری اولاد بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کرے گی بڑے بڑے محلوں میں رات گزارے گی اور انہیں یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی بوڑھا ان کے لیے اپنی خون دے کر یہ حکومت بنا گیا موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر نشے کو نکال دیتی ہے ایک کھیل تماشا ہے ہے مال کی دوڑ اچھا بھائی کتنا کمانا ہے کب تک کمانا ہے کوئی حد ہے کہیں جا کے رکنا ہے کہیں تو رکو کہ آخرت کو بھی سوچ سکو کہیں تو کوئی آدمی اپنے آپ کو روکے کہ کچھ آگے کی بھی سوچ سکے ایک سے ایک سے نیا پروگرام نئے سے نئے ڈیزائن نئے سے نئے منصوبے ایک منصوبہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو تیزی سے ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے ادھر عمارتیں اونچی اونچی بن رہی اور ادھر گہرے گڑھے کی طرف ہم لڑکتے چلے جا رہے ادھر بڑے خوبصورت لباس تیار کیے جا رہے اور ادھر کفن کا سادہ لٹھا بھی بازار میں آ رہا ہے ادھر بڑے علی شان کھانے تیار ہو رہے اور ادھر کور کے کیڑے بھی منتظر ہیں کہ شیخ صاحب پلی ہوئی لاش ہے یہ بھی آ رہے آپ غور کیوں نہیں کرتے کائنات میں یہ کتنی عبرت کی زندگی ہے ایک دم آنکھ کھلتی ہے یہ کیوں مر گیا یہ کہاں جا رہا ہے اس کو اتنے خوبصورت گھر سے کیوں لے جا رہے ہیں موت کیا ہے تو پھر چلا کہ یہ جہان تو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں تو کیا آگے کوئی زندگی ہے بس یہی کچھ ہے مر گیا چند دن روئے ہم پھر ہم نے بھلا دیا آپ دیکھتے نہیں جو کہتے ہیں اس کے بغیر کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ اسی کے بغیر سب کچھ ہی ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہماری زندگی تاریخ ہو گئی وہ دیکھتے ہیں اسی گھر میں رات کو چراغاں ہوتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی مرا ہی نہیں تھا تو یہاں کر ذہن خاموش ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہے عقل خاموش ہو جاتی ہے آگے کیا ہے لیکن اگر انسان کی عقل سلیم ہو میں کہتا ہوں مسلمان نہ ہی ہو صرف عقل ہو اور فطرت صحیح ہو تو وہ بھی اس دنیا سے جی ہٹا لیتا ہے دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا اس پہ جان کیا لگانا جس وجود کو مٹی نے کھانا ہے اس کو گھنٹوں سجانا یہ بھی کوئی یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی کوئی کام ہے جس وجود کے لیے زوال طے ہے اور فنا طے ہے جس حسن کو بڑھاپے نے کھانا ہے اس کے پیچھے لگے رہنا یہ بھی کوئی زندگی ہے تو پھر یہاں آ کر ہماری شریعت نے راہبری کی کہ نہیں موت کے بعد ایک زندگی ہے کھیل تماشا نہیں ہے احسب الانسان ان یترک صدا اے میرے بندے یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے احسب الانسان ان لن نجمع عظاما تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا بلا کیا یا اللہ قادرین ہمیں قدرت ہے کس بات پر علا ان بنانا تیرا وجود نہیں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا بنانا آپ کو پتہ نہیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے جدا جدا ہیں اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین علا ان نسوی بنانا میں تیری انگلی کا پورا اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے قیامت کو یہی واپس کروں گا کسی اور کے نہیں ہوگی لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا یس ایان یوم القیامہ پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی تو سنو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وجمع الشمس والقمر جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی سورج چاند بے نور ہو جائے گا اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی پھر تو کہے گا یقول الانسان یوم اذن این المفر آج تو کہے گا مجھے بچاؤ میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں کلا دن گئے بھاگنے کے دن گئے سعید کالونی اور ہے اور میدان محشر اور ہے الى ربک یومئذ المستقر آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے یہ ہل نہیں سکتے زمین پکڑ لے گی یہ جو کشش ہے زمین میں اگر اسی کو اللہ دس گنا اور بڑھا دے ابھی تو ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے ہم ہل نہیں سکتے تو اللہ نے کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے کہ ہم اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں یہ اللہ زمین کی کشش کو دس گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے تو اب کیا ہوگا بما قدم وأخر آج بیگم صاحب جو تو نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے ولو القا معاذیرہ آج تو بڑے عذر پیش کرے گا جی یہ تھا اصل میں یہ تھا اصل میں معاشرہ ایسا تھا ماحول ایسا تھا لوگ ایسے تھے بیگم نہیں مانتی تھی میاں نہیں مانتا تھا بچے نہیں مانتے تھے یہ ولو القا معاذیرہ آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے پر نہیں نہیں ہو سکتا اب تو موت کے بعد کیا ہے ان یوم الفصل کا نمی آتا وہ ایک مقرر دن ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین جو تم سب کو جمع کرے گا فتاتون افواجا فوج در فوج چل رہے فتحت السما فکانت ابوابا دروازے کھلے آسمان کے سیرت الجبال پہاڑ ریت بن گئے اور ادھر ازلفت الجنت للمتقین یہ جنت آ رہی وبرزت الجحیم للغاوین یہ جہنم آ رہی ونبع الموازین القسط یہ ترازو آ گیا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یہ پل سرات آ گیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا اوہو یا اللہ اللہ خود سروں پر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر اور ایک سناٹا چھا جائے گا اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی حیبت سے سارا میدان معاشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا کیا مرد کیا عورت جیب پڑے ہوئے ہیں بے ہوش اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں تو فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اے مردو اور عورتو انی انصت لکم تمہیں پتہ ہے جب تم سعید قالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا اندر افعالکم و اسما اقوالکم جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا الیوم انستو لی آج تم خاموش ہو گئے اور میں بولوں گا الیوم نختم علی افواہہم آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا آج زبان نہیں بولے گی آج ہاتھ بولے گا نوخن بولے گا ایک ایک رواں بولے گا ایک ایک بال بولے گا ایک ایک انگلی بولے گی ایک ایک ہڈی بولے گی ایک ایک بوٹی بولے گی بولو بولو کیا کیا کیا کیا تھا تھا کے دن ہفتے کے دن بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں بازار میں دکان میں فیکٹری میں بول زبان خاموش جسم بول رہا ہے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا اللہ کی قسم آپ کا جسم میرا جسم یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یہ سب سے بڑا غدار ہے جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا تو کہے گا سحق سل ارے تیرا بیڑا پھر اللہ زبان کھولے گا کہے گا تیرا ستیاناس ہو ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے ان کن کن تو نادل تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تم تم میرے خلاف کیوں ہو گئے کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں سعید کامیاب کیا ہوگا اعلان نیکیاں تو لی پلڑا جھک گیا نیکیوں کا گناہوں کا اٹھ گیا تو جبریل کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان ان فلانت بنت فلان فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا فثقلت موازینها اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں وسعید سعادتا اور وہ سعید ہو گئی وہ سعید ہو گیا کامیاب لا یشکا بعدها ابدا اب کبھی ناکام نہ ہوگا کیا مطلب ہے سعید کا دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیابی ہے اور ان فلانت بنت فلان فلان فلان کی بیٹی فلان فلان کا بیٹا قد خفت موازینها اس کی نیکیاں گھٹ گئیں وشقی شقاءن اور یہ ناکام ہو گیا یہ ناکام ہو گئی لا يسعد بعدها ابدا لا يسعد بعده ابدا اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا یہ ناکام ہو گیا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اس وقت اماں کہے گی میری بیٹی ارے میرے بیٹو میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بٹا دو کہیں گے جا جا ہم تیری اولاد ہی نہیں بیٹی کہے گی اماں میں تو نے مجھے جنا تو نے مجھے پالا تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے وہ کہے گی تو میری بیٹی نہیں کا دفع ہو جا عقل خاموش ہے لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ سنبھل کے آؤ کھیل نہیں ہے زندگی بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر دیا جائے پیسہ تو لگا دے آدمی چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں ارے زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے ظرف میں یہ جنت بن رہی ہے یا جہنم بن رہی ہے کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے اور نہ مقام ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک سسک کے مر جائے یہ ہے یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی یہ عورت جنتی یہ مرد جنتی تو ایک دم ایک دم کہے گا ہاؤ یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا خوشی میں نعرہ نہیں مارتے تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے قرآن میں کہے گا ہاؤ آ جاؤ آ جاؤ اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب ہوں کیا کیا ہوا ہوا کہے گا دیکھو میرا پیپر پڑھو یہ بچے ہمارے پانچویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں ہم پاس ہو گئے پاس ہو گئے میٹرک پاس کر لیں پاس ہو گئے پاس ہو گئے ماں بھی خوش باپ بھی خوش بیٹا بھی خوش آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے تو ایک دم پھٹے گا ہاں او او او کیا ہوا اقرو کتابیہ یہ ذرا میرا پیپر تو پڑھو ارے کیا ہوا کہا میں پاس ہو گیا پاس ہو گیا کہا کیسے پاس ہو گئے کہ انی ظننت انی ملاقن حسابیا مجھے یقین تھا میرا حساب ہے میرا امتحان ہے میں تیاری کرتا رہا تیاری کرتا رہا تیاری کرتا رہا فہو فی اوپر سے جواب آئے فہو فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ جاؤ مزے کرو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے کامیاب زندگی مل گئی اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گئے اور اس کی نیکیاں گٹ گا یا لیتنی یہ یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں تو یا لیتنی ہائے میں لٹ گیا کسی کے کروڑ دو کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہائے میں مارا گیا اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا لیکن مر تو نہیں گیا یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں خسارے کی تجارتیں نفے میں بدل جاتی ہیں شکست فتح میں بدل جاتی ہے لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سنو جو کہہ رہی ہے یا لئی تنی ہائے میں لٹ گئی یا لئی تنی میں مر گیا ہائے میں لٹ گیا اس لئی کے اندر جو درد اور اس کی کا جو غم ہے یہ صرف عربی زبان کا موجزہ لیا ہوا ہے کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی جسے میں نے مثال دی یہ کہتا ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا رکھ دیتی اور اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں انسان جذباتی مخلوق ہے نا پتھر نہیں ہے کسی کا غم بھی اس سے رلا دیتا ہے خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ ہے تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے ہائے میں لٹ گئی یا لیتنی لم موت کتابیا کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا ولم ادر ما حسابیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے ما اغنا عنی مالیا نہ پیسہ کام آیا حلق عنی سلطانیا نہ سلطنت کام آیا یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے تبلیغی جماعت یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زیادہ راہ کٹھا کر لیں کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں آخرت کا سودا ساتھ لے لیں قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا قیامت کا مالدار قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے ایک ہفتہ ایک گھنٹہ ایک منٹ ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا اور آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا ایک دن ایسا ہے ہے انہی دنوں میں ہے اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا فوراً گولی کھاتے ہیں کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں کتنا بڑا مسئلہ ہے موت آ رہی ہے یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا ارے نہیں بھائی اور بہنوں یہ وہ کھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا کہ مجھے زمین پہ رکھ دے زمین پہ رکھ دے زور سے کہا تو نے جلدی سے سر زمین پر رکھ دیا تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ دیا اور ایسے ایسے رگڑنے لگے قویل لک یا عمر علم یغفر لک ربک اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا بھلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یعنی جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے نظام میں عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھیں روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی یہ آج کی اوڑھنی نہیں یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے وہ کیا اوڑھنی ہے وہ بڑی چادر وہ ساری آنسوں سے تر تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو آپ کا انتقال کس طرح فی نحری آپ نے اب حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا اس حال میں کہ آپ آپ کیوں رو رہی ہیں آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بھی نہیں ہیں کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے جس کے لئے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے سارے عالم سارے انس سارے جنات سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ایسے حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا یہ ہمارا راہبر ہے جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا بس کی آفرت کی تیاری مکمل ہو گئی اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے بے جان بھی جاندار بھی جانور بھی درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں حضرت بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا اس میں سور میں پھر پھر کاٹا کاٹا آپ کے آنسو ٹپکے آپ کے چہرے مبارک پر گرے آنکھ کھولی کیا ہوا کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے تو آپ نے اپنا لواب لگایا ٹھیک ہو گئے یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو ایسے موزی بھی جس کے دیدار کو ترسیں اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس بیت المقدس پہ براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے نہ کوئی راکٹ نہ کوئی سواری سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر تو اس کو جماعت ملی ہماری میں نہیں ہمارے کچھ عرب ساتھ تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ہے میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے وہ راکٹ پہ گیا تھا امیرکس تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب قطر کا کہنے کا نہیں شیخ تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات ہے وہ تو غصے سے کامنے لگا کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے کا رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے تو کہنے کا غلط نہیں یا سودانی غلط نہیں تو نے مجھے لا جواب کر دیا ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا آسمان کھل گئے اس کے پیچھے نہ چلیں کتنی عجیب بات ہے ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا کیا عجیب جہان ہے جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسانی نہیں کہتے جانور ہیں بولا انعام جانور ہیں بل ہم ادل کا جانور سے بھی بدتر ان کے پیچھے تو بھاگ رہے اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے پرواز دیکھو پہلے آسمان اور اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے پھر وہاں سے دوسرا آسمان اور زکری علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا پھر وہاں سے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا پھر چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا پھر آسمان ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا پھر چھٹا آسمان موس علیہ السلام نے استقبال کیا پھر ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام ساتواں آسمان پر بیت اللہ دیکھا جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے سفید داڑی ایسے بیٹھے وہ نہیں اٹھے باقی سارے اٹھتے رہے استقبال کرتے رہے آگے بڑھ کے آتے رہے لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے رہے تو انہوں نے جبری اسلام نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم آپ کے دادا ابراہیم ہیں تو جب قریب آئے تو کھڑے ہوئے کہا مرحبا بن بل ابن صالح مرحبا میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا آ گیا اور بن اسلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا اور سدرت المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی بس یا رسول اللہ اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے جل کے خاک ہو جاؤں کتنا بڑا وجود ہے ان کا اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں اتنا بڑا وجود ہے اور ایک بالشت اٹھ جائے تو سارا جل کے راک ہو جائے یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی ابھی جسمانی چل رہی جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا آج اس کے دروازے کھل گئے آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا اور اوپر ستر ہزار نور کے پردے ہیں ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے تو یہ ایک ایسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے یہ ہمارا رسول کیا رس کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی تھی پہلے کڑ پڑی تور پر تور سے آئی آپ پر تور تور سے ادھر تو موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن ہوش نہیں آیا بے ہوش پڑے رہے ہیں اور یہاں ذات ہی سامنے ہے اور سامنے کیا ہے بات ہو رہی ہے السلام ایوہ النبی ورحمت اللہ اے میرے محبوب تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے کیا کہنے کیا کہنے اور آگے آپ نے کہا السلام علینا قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے السلام علینا اے اللہ میرے اوپر بھی ہو وعلا عباد اللہ الصالحین اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے کیا کریں گی جی؟ پھر رواج تو دیکھنے ہی پڑتے ہیں ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بول بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا رواج دیکھا کہ سعید قالون میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی کیا کروں میری مجبوری ہے میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی تم جاتی ہو تو جاؤ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا اس کی اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی گاؤں میں وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی بارات موقع پہ چلی گئی تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک اب یہ بارات پہنچی وہاں ہنگامہ ہو گیا کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی تب اس کی داڑھی اس کی داڑھی مڑاؤ ہم تو تب نکاح دیں گے تو وہ سارے بارات والے ماں کیا باپ کیا بھائی کیا چاچے کا کوئی گال نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں ہوں ساری عزت دا سوال وہ کہنے لگا ایک پاسے تاری عزت ہے ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے ہوں تو صاحب پہ دسو میں کی کر پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں کیا کروں کیسے سمجھائیں کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں ہے میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی تم جاتی ہو تو جاؤ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا اس کی اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی گاؤں میں وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی بارات موقع پہ چلی گئی تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک اب یہ بارات پہنچی وہاں ہنگامہ ہو ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی تب اس کی داڑھی اس کی داڑھی مڑاؤ ہم تو تب نکاح دیں گے تو وہ سارے بارات والے ماں کیا باپ کیا بھائی کیا چاچے کا کوئی گال نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں ہوں ساری عزت کا سوال وہ کہنے لگا ایک پاسے تاریخ عزت ہے ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے تو پہ میں کی پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں کیا کروں کیسے سمجھائیں کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں یہ تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس کا انجام ہلاکت ہے ان کا کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے پتر اللہ بڑا مہربان ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اور سارے اس پر چڑھ گئے انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو داڑھی نہیں کٹ سکتی تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے انہوں نے کہا نہ دو میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا سارے جہان کو آگ لگا سکتا تو یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ زمیندار کھڑا ہوا کہ اے ساری بارات ٹورتے میرے بوئے تھے آ جاوے ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹھا ہوں دھوبی نو دھی دے نا سوکھا کم کوئی نہیں ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا کیا کریں ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں یہ غدار ہیں کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو سب محبتیں غرض کی ہیں سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اور بیوی خامن کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھو یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان نہ کوئی سایہ اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں اونٹنی پر اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے پانچ گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اپنی امت کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے پانچ گھنٹے مسلسل دعا مانگی اس کا کوئی حق نہیں بنتا چکے دمیاں شادی آ رہی فلانے نو میں راضی کرو نو میں مناؤ انہوں میں مناؤ انہوں مناؤ ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے یا تو اس کو سامنا نہ ہو مطلب، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا کہیں پاسے پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے اس دن کی رسوائی بہت اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا ہاں۔ تو کیا کرو گے اس دن یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی یہ ہمارے سسرال نہیں مانے تھے میں مثال دے رہا ہوں ہمارے تو ہر چیز میں ایک شادی تو ویسے منہ پہ آ گیا لفظ ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو انتقال سے ایک ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام ایسی وفا اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا آپ نے فرمایا تو میں بتاؤں سات سات دفعہ سات دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ہی مان لایا ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی زلیل کر لیا یہ کیا کہے گی وہ کیا کہے گی وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رستے گدارا کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بند کیا کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں کس کے لیے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے آخرت کے رسالت کے جنت کے تذکرے کر کر کے کر کر کے کر کر کے دل میں اتر جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کات رہی علیہ کا صلاة اللہ و صلاة الابراری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شیر پڑ رہی کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا کنت تقین حجیئن بالاسحاری آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے پتہ نہیں میرا رب مجھے آپ سے قیامت کے دن ملنے دے گا کہ نہیں ملنے دے گا وَالدَّحْرُ عَلَى الْعَطْوَارِ زمانہ رنگ بدلتا ہے ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے پتہ نہیں کس حال میں موت آتی ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہ نہ ہو تو گر گئے وہاں گر پڑے دروازے پہ دست عمر کا مالی والی عمر عمر کا میرے گھر میں کیا کام کا دروازہ کھول دے اللہ کے واسطے دروازہ کھول دے تو اس نے دروازہ کھولا کہنے کہ وہ شیر تو سنا دے جو ابھی تو پڑھ رہی تھی اللہ کے رسول کی محبت میں جو کہہ رہی تھی تو سنا دیں یہ کیا دل ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہ کبھی لرزے نہ کبھی تڑپے نہ کبھی کسک یہ کیا دل ہیں ان پتھروں کو لے کے ہم مر جائیں تو کیا قیمت ہے ہماری سفید کپڑوں پہ تو لوگ دیکھتے ہیں ہاں بڑے میاں صاحب ہیں ارے یہ کچھ بھی نہیں اس کے پیچھے پخانا چھپا ہوا ہے وہ اللہ یہاں دیکھتا ہے یہاں یہاں کیا ہے کون ہے وَحُسِّلَ اور قیامت کا دن دل چیر کے دیکھے گا کس کو دل میں بٹھا کے آیا ہے یہ دل کس سے سجائی ہے اس میں کون ہے جو اتنے دکھوں میں نہ بھولے ہم اس کی زندگی کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں تو کبھی غم بھی نہ ہو کہ ہے میں نے کیا کر دیا تو یہ ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے بن سیکھے کا سودا نہیں سیکھنے کا ہے نماز پڑھی روزہ رکھا یہ تو عبادات ہیں باقی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں بھی کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا کچھ اخلاق دیتا ہے کچھ اقدار دیتا ہے کچھ حدود قائم کرتا ہے کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اس میں بھی پابندیاں لگاتا ہے کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا طریقے بتائے آج وہ بھی اڑ گئے نہ کسی کو پتہ ہے حلال کیا نہ حرام کہ نہ پوچھتے پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا لگا دیا پانچ لاکھ دس لاکھ صرف ٹائلٹ پہ لگا دیا اس سے غریب آدمی کا گھر بن سکتا تھا تو اللہ پوچھے گا نہیں یہ اتنے کیوں خرچ کیے تھے یہاں بھائی ہماری حلال کی کمائی تو حلال کی کمائی اس طرح ضائع کرنے کی ہے کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا ایک ایک جوڑے پر لاکھوں روپے لگا لیے سوال جواب ہونے والا نہیں ہے دس برس کے بعد حضرت عمر کو بیٹے نے خواب میں دیکھا پسینہ پسینہ اور یوں ماتھے سے پسینہ پونچھ رہے کھابا جان کیا ہوا کا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں دس سال حکومت کی دس سال کے بعد خواب میں بیٹے نے دیکھا اور پسینہ پسینہ کا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں عمر جیسا حساب دیتے پسینے پسینے ہو جائے یہ آج کی عورتیں کیا حساب دیں گی جو اسراف کے اور یہ مرد کیا حساب دیں گے یا میں اور آپ کیا حساب دیں گے جہاں ہماری کمائی آزاد ہمارا خرچ آزاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت پانچ روپے تھی مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی شادی کی رات پہنا دیتی اگلے دن واپس کر جاتی اس میں مدینے کی پچاسوں بچیوں کی شادیاں ہو گئیں پانچ روپے کے کرتے میں ابھی پانچ پانچ لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے جس میں پچاس غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے ہم نے یہ زندگی سیکھی نہیں معاشرت اللہ کے رسول کی آپ کو پتہ نہیں ایک سوال مستقل ہے ان مالی پیسہ میں نہیں نکتا سب تو کہاں سے کمایا تھا یہ ایک سوال ہے فیما ان یہ کہاں خرچ کیا تھا بولو اگر پھنس گئے تو کیا بنے گا ہمارا اس وقت ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرا نوکر ہے وہ غلطی کرتا ہے میں سزا دیتا ہوں تو اس میں کیا قصہ ہے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اگر اس کی غلطی اور تیری سزا برابر ہے پھر چھٹ جاؤ گے اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے تو زارو قطار رونے لگے گا رسول اللہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ میں اسے آزادی کرتا ہوں یہاں تک ترازو کو قائم کیا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس زندگی کا نام اسلام ہے اور جو ایک ہماری پہچان ہے اور جس کو ہم نے سیکھا نہیں کب سکھایا ماں آج ماں باپ کو تو فرصت ہی نہیں کمائیوں پہ چلے جاتے ہیں بچے اسکول چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ٹیوشن پہ شروع ہو جاتے ہیں اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں نہ کبھی ماں نے بچوں کو نہ کبھی باپ نے بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ دنیا میں آئے کیوں تھے آنے کا مقصد کیا ہے لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیتے یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں دیانتداری سے بتائیں صرف آئس کریم کھلانے لے جانا مری پھرانے لے جانا یہ تو کوئی ٹائم دینا نہیں ہے یہ تو عیاشی ہے انہوں نے بھی کی ماں باپ نے بھی کی ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بتاؤ تم ہو کیا کس لیے آئے ہو کیا مقصد ہے بہلول رحمت اللہ علیہ جو گزر رہے تو ایک بچہ کھڑا رو رہا دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو میں اس کو لے کے دے دیتا ہوں کہنے لگا بیٹا تو رو نہیں میں تجھے اخروٹ لے کے دیتا ہوں تو بھی کھیل اور کہنے لگا بہلول ہم کوئی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں تو ان کو تو توقع نہیں تھی یہ بچہ ایسا جواب دے گا اچھا نہیں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں کہا بچہ ابھی تو تو بہت چھوٹا ہے تیرے یہ غم کی چیز نہیں ہے ابھی تو اس منزل میں آنے میں بھی وقت پڑا ہے تو کہنے لگے ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دوزک مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے اور یہ سن کے بہلول تو بے ہوش ہو کے گر گئے کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا ہے کون سا وقت آپ لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جس میں ان کو آپ مقصد زندگی سمجھائیں اسکول کالج تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا رہے وہ کیا سمجھا رہے ہیں وہ تو کمائی کے طریقے سمجھا رہے ہیں انسانیت تو نہیں سکھا رہے انسان ہونا تو نہیں سمجھا رہے ہم پھر آپ اپنی اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں تو خالی ان کو کاروبار سکھا رہے ہیں ان کو انسان ہونا کب سکھا رہے ہیں تو اس لیے ہم وقت مانگتے ہیں بھائیوں ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں بٹھایا ہے کس کی فرق نہیں ہے بہت بڑا کام دیا ہے انسانیت کی نرسری کو تیار کرنے کا کام ہماری عورت کو ملا ہوا ہے اس لیے سارے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگا دی کما کے بھی لاؤ بازار سے کوئی سودا تو وہ بھی لا کے دو اس کو گھر میں رکھو اس کو پردے کی چیز بنا عورت عورت کہتے ہیں پردے کو پردے کو عورت عورت کا نام ہی پردہ ہے اور اس کا اسلام نے ایسا پردہ رکھا ہے کس کے نام کے اظہار کو بھی پسند نہیں فرمایا چھ جائے کہ وہ کھلے بال بازار میں پھرے پورے قرآن میں کسی ایک عورت کا نام نہیں آیا صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن بس باقی سارا قرآن آپ علیہ سے شروع کریں آپ وناس ناس پہ پہنچ جائیں آپ کو ایک عورت کا نام نہیں ملے مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں جو آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو صاف کیا مریم سنبھل کے بولو میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے باقی جہاں بھی عورت کا نام آیا تو امرات و فرعون فرعون کی بیوی تو اگر اللہ آسیہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا تاریخ میں ہے نام امرات العزیز گورنر کی بیوی اگر اللہ زلیخہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا زلیخہ نام موجود ہے امرات نوح نوح کی بیوی امرات لوت علیہ السلام کی بیوی عورت کا نام خامد کی نسبت سے آیا ہے یا بھائی کی نسبت سے یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن یا باپ کی نسبت سے خامد کی نسبت سے نام براہ راست مریم علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرز کلام سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عورت کا نام بھی عورت ہے یعنی چھپا ہوا عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے وہ بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا ناپسندیدہ چیز ہے تو چہرہ کھول کے پھرنا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا ویسے تو جائز کرنے کو جو مرضی جائز کروا لیں ہر جگہ ایسے مفتی مل جائیں گے لیکن ایک مفتی ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے تو کبھی کبھی جب بیدار ہوتا ہے تو پورے وجود کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے پھر ہم اس کو تھپ تھپا کے سلا دیتے سوجا سوجا سوجا تاکہ مجھے دوبارہ وہ اندر سے پریشان نہ کر دے تو وہ گھر کیوں بٹھایا ہے ایک امت کی تعمیر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو کہ جو اللہ کا دین اور اللہ کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی لے کر ساری دنیا میں چل سکیں تو مر تو پہلی کمائی میں ہوتے ہیں تھوڑا وقت ملتا ہے زیادہ وقت ماں میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں بچوں کو اسکول اور نرسیوں فیڈر منہ میں اور اسکول جا رہے کیا ظلم ہے ہمارے سے جان چھوٹ رہے اور وہاں سے آئے تو ٹیوٹر کے حوالے وہاں سے آئے تو ٹی وی کے حوالے جو یہود نے بیٹھ کے ہماری ساری نسل خرید لی ایسا بے حیا معاشرہ ہمیں دے دیا کہ یہاں دار ہونا بے عزتی ہو گیا برقع کرنا وہاں ایک شرم کی چیز بن گیا اور کھلے منہ پھرنا ایک شرافت کی چیز بن گیا یا اللہ کس دیش میں آ گئے جہاں الٹی گنگا بہتی ہے ہماری عورتوں کے ذمے اللہ نے بہت بڑا وقرن فی بیوتکن بیٹھ جاؤ گھروں میں کیا کرو وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ عَلَيْكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنی اولاد کو سکھاؤ آنے والی عورتوں کو سکھاؤ اور یہی حکمت تھی آپ کی شادیاں زیادہ کرنے کی کچھ شوق سے نہیں ہیں اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی دو دفعہ بیوہ عورت سے کیوں شادی کرتی ہے دو دفعہ بعد تین دفعہ بھی آتا ہے دو دفعہ زیادہ مشہور دو شادیاں پہلے ہو چکی ان سے بھی اولادیں موجود ہیں اور خود پچیس سال کے ایسے خوبصورت جوان کہ جن کو حسان کہتے ہیں کہ تو ایسا بنا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا ایسا خوبصورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھڑیاں چلا دیتی بحض جابر فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے چودہویں کا چاند چمک رہا تھا آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو کہ اللہ کی قسم آپ کا چہرہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں گھر میں کپڑا سی رہی تھی سوئی ہاتھ سے گر گئی اندھیرا میں نے تلاش کیا میری نہیں اتنے میں آپ اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرے کی شعاؤں سے سوئی چمکنے لگی ایسے حسین کو کوئی کنواری نہیں ملتی تھی چالیس برس کی عورت سے شادی کی اور جب پچاس برس عمر گزر گئی تو تب جا کے ان کا انتقال ہوا پچیس برس اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت کے ساتھ گزارے اور پھر تین برس اور ایک بیوہ سے گزارے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تریپن سال تک آپ نے بیواؤں سے نکاح کیے ہیں اور جب ڈھلوان شروع ہو گئی بڑھاپا آ گیا اور موت دستک دینے لگی تو ایک شادی دوسری تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی پھر ساتویں پھر آٹھویں پھر نویں دسویں گیارہویں یہ کوئی شوقی ہیں بڑھاپے میں بھی کوئی شادیوں کے شوق کرتا ہے یہ ضرورت کی شادیاں تھیں کہ مدینے میں اسلام پھیل گیا عورتیں بھی آ رہی ہیں مرد بھی آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول تو عورتوں کے سامنے نہیں جاتا تھا تو آپ اپنی عورتوں کو بتاتے تو عورتیں آپ کے گھروں میں نو ہلکے لگے ہوتے تھے دو تو آپ کی زندگی میں وفات پاگی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آپ کی زندگی میں وفات پاگی باقی نو بیویاں ہیں اور نو کے نو میں علم سکھایا جا رہا ہوں حدیث سکھائی جا رہی دین سکھایا جا رہا چونکہ وہاں کوئی صفائی کا کام ہی کوئی نہیں نہ کوئی برتن کی دھلائی کا کام ہے دو دو مہینے روٹی نہیں پڑی نہ وہ کوئی کڑھائی کا کام ہے ایک جوڑا ہے نہ کوئی ڈیکوریشن ہے کہ سوائے ایک لحاف کے ہے ہی کچھ نہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ گھر میں ایک انصاری عورت آئی دیکھا تو آپ کی رضائی پھٹی ہوئی تھی رسول اللہ کی رضائی پھٹی ہوئی تو وہ گئی اور فوراً جا کر ایک نئی پھول دار رضائی بھیجی کہ یہ میری طرف سے حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی عمر بھی چھوٹی تھی اتنے میں آپ تشریف لے کر عائشہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی رضائی پھٹی ہوئی دیکھ کر یہ فلاں انصاری بہن نے یہ مجھے ہدیہ بھیجا آپ کے لیے آپ نے فرمایا عائشہ میں چاہتا تو یہ اوت پہاڑ میرے لیے سونا بن کے حاضر ہو جاتا میں نے اس زندگی کو خود ٹھکرایا ہے یہ رضائی واپس اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لاڈلی بھی تھی کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے میں کیوں واپس کروں آپ نے کہا عائشہ رسول اللہ اور یہ رضائی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے واپس کروا دیں تو کچھ گھر میں سامان ہی نہیں جو آپ کی بیگمات کے لیے وہ مشغولی کا سبب بنے تو کیا کام تھا نسل کی تعمیر نسل کی انسانیت کی تعمیر جو آج کی عورت کی اپنی نہیں ہوئی تو اولاد کی کیا کرے تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی نکلو اور پہلے خود ایمانی زندگی سیکھیں اس کے حدود سیکھیں اس کی ترتیب سیکھیں پھر آ کے اپنی اولاد کو سکھائیں اپنی بچیوں کو سکھائیں ہم جانور تو ہے نہیں کہ جنگل میں رہیں ہم انسان ہیں تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی کسی کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی تو اگر انہوں نے انسانیت نہیں سیکھی تو دیکھو آج کتنی گھروں میں سرد آگ ہے ہے جو سلگ رہی ہڈیاں تک جل رہی ہیں کہ لوگوں نے معاشرت سیکھی نہیں رسول اللہ کی صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا شادیاں کر دیں اگر یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنے ہوئے کہ نہیں بنے تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں ہمارے پیچھے ایک بڑی طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پہ نگران ہے ہم وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس اور اس کو ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اب بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے میری بات پر غور کریں میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں کہیں رک جائیں رک جائیں آدمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے سعید کالونی جانا تھا وہ کس طرف کو راستہ ہے تو ہم بھی رکیں پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کون سی ہے جسے تو چاہتا ہے وہ زندگی کون سی ہے جسے تیرا رسول چاہتا ہے اس کو ہم زندہ کر دیں بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے یہ گھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی اس لیے نکالا جاتا ہے تو بھائی ایک دن کے لیے آپ کے ماحول میں محلے میں آنا ہمارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں اے وہ اپنی آنکھوں سے اس غفلت کے پردے کو ہٹائیں اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم بالکل اللہ کے رحم و کرم پر تو ہم ہمارے مرد بھی تیاری کریں ہماری عورتیں بھی تیاری کریں پھر اپنے بچوں کو اس پہ تیار کریں تو اس کے لیے بتائیں ایک دن مقدر میں تھا تو اس سے گزارش یہ تھی کہ بھئی ہر ہر عورت اپنے گھر کو مسجد بنا دے پورے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو بے پرد نہ ہو لڑکا ہے تو حیا والا ہو اور بے نمازی کوئی نہ ہو قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے اور اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمیں حلال کھلاؤ ہمیں حرم نہ کھلاؤ ہمیں سوکھی کھلاؤ پر حلال کی ہو ہمیں جھوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے سوت کا پیسہ نہیں چاہیے غلط تجارت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے ہم جھونپڑے میں رہ سکتے ہیں پر یہ ہمیں دولت نہیں چاہیے جو کل کو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے اور ہم عورتوں کے لیے رکھتے ہیں تین دن کے لیے اپنے محرم کے ساتھ خامند کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ تین دن کے لیے نکلیں اگر دو تین مہینے کے بعد تین تین دن لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک اندر میں استعداد دین پہ چلنے کی پیدا ہوتی رہے گی اور یہی استعداد پر پورے ماحول پر اثر انداز ہوگی اور لوگ بھی آپ سے اثر لے کر آپ کے طریقوں پہ چلنا شروع کریں گے آپ بولو اندر مستورات نام لکھ لیں یا آپ نام لکھا ہیں اگلے جمعے سے ڈائمنڈ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے تو اس سے بھائی سعید کالونی سے جماعت ہی تیار ہو جائے چار مہینے کی چلے کی مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کی مسجد میں بیان ہوگا اس کے بعد آج کے بعد صبح میں جماعت اسکول کی مسجد میں ہوگی اور مستورات جو ہے وہ میرے گھر میں وہاں پہ کیمپ تصویر ہوگی آپ سب بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہاں پہ بھی ساتھ آپ چلیں اور یہاں پہ جو ابھی بات ہوئی ہے اب آپ ساتھی بتائیں کون کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھنا کل اسکول کی مسجد میں مردوں کی اور مستورات وہ ایک سو انتالیس سی ادریس صاحب کے گھر میں مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے وہاں ہوگی تو وہاں بھی انشاءاللہ کل ظہر کے بعد بیان ہوگا پھر اتوار کے دن دس سے بارہ اور دو سے چار تو یہ ان دو دن میں جہاں جہاں مسورہ تشریف لا سکیں خود بھی تشریف لائیں اپنے اور ساتھ عزیز و اقارب کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الحمد کما اهله فصل على محمد انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اہل التقوى و اہل ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ ہم سب کو قبول فرما و ہمارے اس آنے کو بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما وہ مبارک طریقہ جس کو لے کر تیرا محبوب آیا اے اللہ وہ پورے کا پورا ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے یا اللہ ہمیں بھی ان آنکھوں سے اپنے دین کو دنیا میں زندہ ہوتا دکھا دے اور اس سارے باطل کو اور اس باطل زندگی کو اور اس باطل تہذیب کو اے اللہ تو ختم فرما دے اسے دریا گرد فرما دے اے اللہ وہ مبارک قرآن وہ جو تیرا محبوب دنیا میں لایا اس کو اے اللہ گھروں میں بازاروں میں حکومت میں سیاست میں عدالت میں ہر چیز میں زندہ فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما دے اے اللہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما اس پوری قالونی کو قبول فرما ان پر اپنی رحمت کو اتار دے ان میں برکت عطا فرما دے ان کے کاموں میں ان کی زندگیوں میں ان کی اولادوں میں ان کے گھروں میں ان کی گلیوں میں ضرور دیوار پر اپنی رحمت کو اتار دے اور انہیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین Islamic voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر